حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دو اذانوں یعنی ازان و اقامت کے درمیان نفل نماز ہے ہر دو ازانوں کے درمیان نماز ہے ہر دو ازانوں کے درمیان نماز ہے اس شخص کے لیے جو پڑھنا چاہے سنن نسائی حدیث نمبر 682